السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے اچلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی پرانی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی یعنی کہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی کہانی کا عنوان ہے پرستان کی سیر اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے آپ نے سینکڑوں کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی جو قریب قریب ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں یعنی کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمانے میں کس ملک میں وہ رہتا تھا خیر اب ہماری کہانی سنیے جس کا لفظ لفظ سچا ہے تھوڑے دنوں کا ذکر ہے صبح کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی ہم اپنے اسکول کی لائبریری کی کتابیں الٹ پلٹ رہے تھے تھوڑی دیر بعد بارش کی وجہ سے مس بینرجی نے ہماری کلاس کو چھٹی دے دی گئی اور کہا جب بارش ذرا کم ہو تو گھر چلی جانا چنانچہ ہم لوگ لائبریری میں کتابیں ڈھونڈنے لگے تاکہ پڑھ کے وقت کاٹیں ہاں تو ہم کتابیں چھانٹ کر برامدے کے پکے فرش پر بیٹھے کچھ لڑکیاں دوسرے کلاس روم کی طرف چلی گئیں اور کچھ ادھر ادھر ٹہلنے لگیں میرے ہاتھ میں انگریزی کی الف لیلا تھی پاس ہی کچھ اور کتابیں پڑھی تھیں میں اور سوشیلا برآمدے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے سوشیلا کی نظریں سامنے والے آم کے درخت پر تھیں شاید وہ معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ بارش اور ہوا سے کتنے عام نیچے ٹپکے ہیں میں نے کتاب بند کر کے کہا سوشی ہم ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ایک بونا درخت کے تنے میں سے باہر کود آیا ایک سنہری بطخ بھاگی پریاں چاند کی کرنوں کی سیڑھی پر سے اتر آئیں اور یہ اور وہ ہمیں خود بھی اسی قسم کی چیزیں نظر آ جاتی تو کتنا مزہ ہوتا ہے نا سوشیلا نے جواب دیا ایسا ہو کیوں نہیں سکتا مگر مگر ہمیں ایک پر والے گھوڑے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر بیٹھ کر ہم کہانیوں کی بستی کی سیر کریں یہ سن کر مجھے ایک دم کچھ یاد آ گیا میں نے کہا ہاں پھر جنگل میں ہمیں ایک جادو ملے گی جس کی جھونپڑی چلتی پھرتی نظر آئے گی سوشیلا بولی اور ایک بادشاہ ہوگا اس کی لڑکی کو ایک دیو نے کہیں قید کر رکھا ہوگا پھر ہم سنہرے پرندے کی مدد سے اسے چھڑا لیں گے میں نے کہا لیکن شہزادیوں کو دیو کی قید سے چھڑانے کے لیے تو شہزادے جاتے ہیں جنہوں نے چودہ بر سورج کو نہ دیکھا ہو یا جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھول گئے ہوں ہم شہزادے تھوڑی ہیں ہم دونوں پھر الفیلہ پڑھنے لگے بارش اور زیادہ تیز ہو گئی دوسرے کلاس رومس میں سے رضیہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں سارے اسکول پر سناٹا چھایا ہوا تھا آٹھویں کلاس کے پیچھے جو باغ ہے وہاں سے لڑکیوں کے ہنسنے کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں میں نے کہا شاید مسز وائٹ نہیں ہے جب بھی تو لڑکیاں پانی میں بھیگ کر آم چن رہی ہیں ہم پھر کتاب پڑھنے مشغول ہو گئے یکا یک مجھے ایک آواز نے چونکا دیا جو کہیں دور سے آ رہی تھی جیسے چاندی کی ننی ننی سی گھنٹیاں بج رہی ہوں وہ آواز کہہ رہی تھی سوشیلا سوشیلا سوشی نے حیران ہو کر پوچھا کون ہے کیا مس فرینک ہے میں نے جواب دیا کہیں یہ پرستان کی آواز تو نہیں سوشی کہنے لگی کیا پتا کوئی آٹھ فٹ کا لمبی داڑھی والا بونا شاہ بلود کے تنے سے ہم کو پکار رہا ہو میں نے عقلمندی سے سر ہلا کر کہا ہو سکتا ہے سوشی کہنے لگی دیکھو شاید باغ میں جادو کا گھوڑا آ گیا ہو اور ہم سچ مچ پریشانے پہنچ جائیں اور ہم دونوں باغ میں اتر گئے اب میں آپ کو یہ تو بتانا نہیں چاہتی کہ وہاں جادو کا گھوڑا تھا یا نہیں کیونکہ آپ ضرور ہنسیں گے مگر نہ معلوم کس طرح ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی پرستان سمجھ لیجیے آپ یا وہ ملک جہاں کہانیاں بنائی جاتی ہیں پھر ہم نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے ہال میں پایا میں نے اسے غور سے دیکھا کہ کہیں یہ ہمارے اسکول کا اسمبلی ہال تو نہیں مگر صاحب وہاں پر تو پریاں بیٹھی تھیں پریاں میں نے بچپن سے لے کے اب تک جن پریوں کے متعلق سنا تھا وہ سب اس ہال میں موجود تھے بادشاہ کا عقل مند بوڑھا وزیر اسنو وائٹ سنڈریلا جادوگرنیاں خرگوش دربان سپاہی شہزادے سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں جادو کا روپہلے پہلے پروں والا ہنس کہاں تک گناؤں وہاں کون کون تھا ابھی میں سب کو اچھی طرح دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ اسکول کے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی میں نے جلدی سے سشیلا کو بلایا جو مزے سے بیٹھی اسنو وائٹ سے باتیں کر رہی تھی میں نے کہا سشیلا بھاگو جلدی سے اسکول میں چھٹی ہو گئی ہے اب تک سب لڑکیاں بسیں بیٹھ چکی ہوں گی ہم دونوں نے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا شروع کیا راستے میں مجھے خرگوش نظر آیا جو کوٹ پتلون پہنے اینک لگائے اخبار پڑھ رہا تھا اس کے پاس ایک لومڑی ہاتھ میں دستی پنکھا لیے بیٹھی چائے پی رہی تھی میں نے پرستان کی ایک نشانی ساتھ لے جانے کی غرض سے اس کی پنکھیاں چھین لی اور پھر بھاگنا شروع کر دیا اسکول کے باغ میں داخل ہو کر ہم نے برساتی لی اور جہاں لڑکیاں موٹر بسوں میں سوار ہو رہی تھیں جب میں اپنی موٹر میں بیٹھ چکی تو مجھے لومڑی کی جاپانی پنکھیا کا خیال آیا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ پنکھیا مسز وائٹ کے ساتھ میں ہے اور وہ اسکول کے برآمدے میں کھڑی اسے ہلا ہلا کر مس فرینک سے باتیں کر رہی ہیں میں اب تک حیران ہوں کہ پرستان کی لومڑی کی وہ زرد جاپانی پنکھیا مسز وائٹ کے ہاتھوں میں کیوں کر پہنچ گئی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم یہ پہیلی آپ ہی بوجھیے گا کہ وہ پنکھیا مسز وائٹ کے ہاتھوں میں کیسے پہنچی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ